سعید بن منصور ابو بکر بن ابی شیبہ اور زہیر بن حرب نے کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی کہ مجھے سلیمان بن سحیم نے خبر دی انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن معبد سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کا پردہ اٹھایا اس وقت لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب بستہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں جو مسلمان خود دیکھے گا یا اس کے لیے کسی دوسرے کو دکھایا جائے گا خبردار رہو بلا شبہ مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے جہاں تک رکوع کا تعلق ہے اس میں اپنے رب عز و جل کی عظمت و کبریائی بیان کرو اور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے اس میں خوب دعا کرو یہ دعا اس لائق ہے کہ تمہارے حق میں قبول کر لی جائے امام مسلم کے اساتذہ میں سے ایک استاد ابو بکر بن نبی شائبہ نے حدیث بیان کرتے ہوئے مجھے سلیمان نے خبر دی کے بجائے سلیمان سے روایت ہے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چوہتر